حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غلہ خرید لے وہ اسے آگے نہ بیچے حتیٰ کہ اسے تول لے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار چھ سو ایک